حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ اگر آدمی کہتا تھا کہ اللہ ایک ہے اور پرستی غلط غلط ہے ہے شرک تو اس کو ایسا کیا آتا تھا کہ زمین میں گاڑ کرتے کے اس کے سر پر تھا آرا اور دونوں تھوڑا تھرگ ہو جائے حدیث میں آتا ہے تو پھر صحابہ کی زبان سے دعا سکھائی گئی رب بنا بلا تحمل السرم کماں برتا ہوں اللہ سورہ بقرہ بھی ہے تو پیغمبر میں دعا کی صحابہ نے دعا کی یعنی اے اللہ تو ہمارے اوپر اور بات کے مسلم نسلوں کے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو پچھلوں پر تھا یعنی آرے سے چروا کر کے کل میں حق کہنا آپ دیکھیے کہ فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ صرف یہ کہا تھا کہ میں موسا کے رب پر ایمان لاتی ہوں صرف اتنا کہا تھا اس نے اور کچھ بھی نہیں کیا تھا اس نے اس کو فرعون نے قتل کروا دیا تو وہ دوبارہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سورہ میں آئی اور صحابہ کرام نے یہ یہ دعا دعا کی کی کہ ربنا بنا بولا تحمل علینا اسلن کا من قبل خدا ہمارے لیے کے کام کو آسان کر دے ہمارے لیے ہم کو اس سے بچا کہ ہم اس سخت آزمائش میں پڑھ کر کے دعوتی کام کرنا پڑے ہم کو تو وہ ہو گیا اب تو کوئی پکڑ نہیں کوئی ظلم نہیں آپ دعوتی کام کریں تو کوئی آپ کی پکڑ نہیں نائن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ بڑی تھی نیشنز جس کا کوارٹر نیو یارک میں ہے دنیا کی تمام کنٹریز تمام نیشنز نے اس اس میں ممبر ہیں اور وہاں پر جو ان کا وہ ہے universal declaration of human rights سب نے اس پہ سائن کیا ہے اس میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ جس مذہب پر کو چاہے فالو کرے جس مذہب کو چاہے پریکٹس کرے اور جس مذہب کی چاہے وہ پبلسٹی کرے یہ بھی ہے یعنی دعوت اور تبلیغ کے کام کی بھی آزادی تو ساری دنیا کے قوموں نے دستخط کیا اس کے اوپر ہم اس دور میں ہیں اس دور میں ہیں کہ آزادی آپ کا حق ہے صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ وائلنس نہ کریں ہارمفل نہ بنے لوگوں کے لیے جب تک آپ وائلنس نہیں کرتے جب تک آپ ہارمفل نہیں بنتے تب تک آپ کو ابسلوٹ آزادی حاصل ہے ابسلوٹ آزادی کوئی روکنے والا نہیں آپ یہ اب جو نارم ہے جس نارم پر دنیا کا نظام چل رہا ہے جو کے ذریعے سے اس میں ایک ہی چیز ہے جو جس کا جس کی اجازت نہیں وہ ہے تشدد وائلنس تو اس تو کتنا عجیب ہے زمانہ کہ اگر آپ بارش نہ کریں تو اتفال کلمہ سایج کرتے رہے آپ کوئی پکڑ والا نہیں آپ کو ہر آدمی شکریہ کے ساتھ قبول کرے گا آپ کو ہمارے ساتھ جاتے ہیں کہتے ہیں دس دل اسپرچو گفٹ فار یو یہ آپ کے لیے ایک اسپرچل تحفہ ہے بڑے شوق سے قبول کرتا ہے وہ ایک نئی دنیا ہے نئی دنیا ہے نئی دنیا ہے تو سارا جو اٹکا ہوا جہاں معاملہ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر دعوت کا شعور پیدا کیا جائے دعوت کا شعور